تمہارے پاس انکھے کے ولنی والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے تو جس نے دیکھا تو اپنی بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنی برائی کو اور میں تم پر نگہبان نہ ہوں